السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 515 یہ بھی 2 ان 1 سبق ہے اور اصلاحی سبق ہے عن جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس صف دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق الحديث رواه أبو داود ترجمہ زبردست حدیث ہے دھیان سے سنیے حضرت جابر ابن عبداللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلس امانت ہیں ان میں کی گئی راز کی باتیں کسی کو بتانا جائز نہیں سوائے تین مجلسوں کے کہ وہ امانت نہیں ہے بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچا دینا ضروری ہے نمبر ایک وہ مجلس جس کا تعلق نہ حق خون بہانی کی سازش سے ہو کسی کو قتل کرنے کی سازش ہو کسی جگہ فتنہ فساد پھیلانے کی سازش ہو وہ مجلس امانت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کو بتا دو دو نمبر دو دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو نمبر تین وہ تیس تیسری وہ مجلس جس کا تعلق ناحق کسی کا مال چھیننے سے ہو اچھا یہ بات یاد رکھنا اس میں ہر قوم کا آدمی شامل ہے یہ نہیں کہ صاحب کسی غیر کی لڑکی کے ساتھ آدمی پلاننگ کر رہا ہے وہ بتا دو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ مت بتاؤ یا مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ بتا دو غیر کے ساتھ کر رہا ہے مت بتاؤ نہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو زمین کے اوپر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کسی مذہب سے تعلق ہو اس کے بارے میں ناحک اگر جو ہے آدمی آدمی یہ ترتیبیں کرے گا قتل کرنے کی فساد کرنے کی تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اسی طریقے سے کسی لڑکی کے ساتھ بھی زنا کی ترتیب بنائے گا چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اسی طریقے سے کسی کا مال چھیننے کی کوئی تدبیر کرے گا چاہے مسلمان کا مال ہو چاہے غیر مسلم کا مال ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے مشورے مت کرو اور اگر تنہائی میں کوئی پلاننگ کرتا ہے اسے جو ہے عام کر دو مختصر سی تشریح سن لو حدیث شریف میں ان تین باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو یہ تشریح معرف الحدیث سے لی گئی ہے اس لیے بہت زیادہ بہت اہتمام کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین لا شریک اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے یہ صبح شام پڑھتے رہو اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کا مال ناحق کھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کسی کو بھی قتل کرنے کا ہمارے دل میں اللہ خیال بھی نہ لاوے اللہ خیال بھی نہ لاوے اللہ خیال بھی نہ لاوے اللہ تعالیٰ سب کی جان کی مال کی ایمان کی آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین آمین یہ میری دعا مدینہ منورہ سے اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین